حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر پانی منگوایا اور کلی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اس میں ٹکناہٹ ہوتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو ستاسی